نافع دعا حدثنا عبد الله بن موهب أن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر أخبره عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن جعفر إذ جاء رجل فقال مرني بدعوات ينفعني الله بهن فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما سألتني عنه فقال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة حضرت محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا ایک آدمی نے آ کر عرض کیا مجھے ایسی دعائیں ارشاد فرما دیں جن سے اللہ تعالی مجھے نفع دیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ضرور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا تھا جو آپ نے مجھ سے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگو